عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو طالب بیمار پڑے تو قریش ان کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ابو طالب کے پاس صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی ابو جہل اٹھا کہ وہ آپ کو وہاں بیٹھنے سے روک دے اور ان سب نے ابو طالب سے آپ کی شکایت کی ابو طالب نے آپ سے کہا بھتیجے تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو آپ نے فرمایا میں ان سے صرف ایک ایسا کلمہ تسلیم کرانا چاہتا ہوں جسے یہ قبول کر لیں تو اس کلمے کے ذریعے پورا عرب مٹی و فرما بردار ہو جائے گا اور عجم کے لوگ انہیں جزیہ ادا کریں گے انہوں نے کہا ایک ہی کلمہ آپ نے فرمایا ہاں ایک ہی کلمہ آپ نے فرمایا چچا جان آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے انہوں نے کہا ایک معبود کو تسلیم کر لیں یہ بات تو ہم نے اگلے لوگوں میں نہیں سنی ہے یہ تو صرف بناوٹی اور تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے ابن عباس کہتے ہیں کہ اسی پر انہی لوگوں سے متعلق سورہ سوات کی آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ ہے سواد اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ دن چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو بتیس یہ حدیث ضعیف ہے